ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں بالوں کھروں کے ساتھ آئیں گے قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ترانوے یہ حدیث ضعیف ہے